شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام میرے محترام انہوں نے کیا سوال کیا تھا کہ قرآن پاک یک بار بھی اترے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جب تاریخ تھی تو پہلا جواب الزامی تھا یا نہیں کہ اس کے ساتھ ہے تمہارا ایمان اس کو بھی جادو کہتے ہو اب جواب تحقیقی ہے جواب الزامی کے بعد کیا ہے والک ادب صلی اللہ علیہ جواب تحقیقی یہ جواب تحقیقی پہلے ہی پڑھ چکے ہو کہ اللہ نے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ آہستری اتارا تاکہ تمہارے دلوں کے اندر آہستہ آہستہ اترتا جائے اور عمل کرنے میں کیا ہو آسانی ہو پہلے پڑھا ہے نا یہ جواب والا کا وسلم جواب تحقیقی اور تحقیق پے در پے بھیجیا ہم نے واسطے ان کے قول کو اپنے کلام کو پے در پے بھیجا ہم نے واسطے ان کے اپنے کلام کو تاکہ وہ نصیحت حاصل کرتے رہیں تازہ تازہ یوں مانا کرنا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرتے رہیں تازہ بہ تازہ اللہ نعین کتاب دلیل نقلی تم نہیں مانتے تو اہل کتاب کے منصفین تو مانتے ہیں نا تو ہم کہتے جی قرآن تورات کی طرح اترے جو تورات کے علماء ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں منصفین تب جاہل وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب قرآن کے پہلے سے وہ قرآن کے ساتھ ہی مان لاتے ہیں اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے قرآن ان پر تو کہتے ہیں آ منا بے یہ ان کے اعتقاد کا بیان ہے قرآن سے اعتقاد رکھتے ہیں جب پڑھا جاتا ہے ان پہ قرآن کہتے ہیں ایمان اس کے بے شک یہ قرآن برحق ہے ہمارے رب کی طرف سے بے شک تھے ہم اس کے نزول سے پہلے ہی ماننے والے قرآن کے نزول سے پہلے کیسے مانتے تھے تو کتاب تورات کے اندر پیشین گوئی تھی نا تو اس وقت مانتے تھے کہ نبی آخر زمان بھی برحق ہوگا کتاب بھی برحق کا برحک الاجرم سمرا جو قرآن کو مانتے ہیں ان کا سمرا فرما یہی لوگ ہیں دیے جائیں گے ثواب اپنا دگنا ہر عمل پہ دگنا ثواب ان کو ملے گا حدیث میں ہے یا نہیں کہ پہلی کتاب ماننے والے اہل کتاب میں سے جو ایمان لا اس کو ثواب کیا ملے گا دگنا ہر عمل یہی لوگ دیے جائیں گے ثواب اور دگنا بما صبر بس ثباب اس کے کہ صبر کیا انہوں نے اب ان کے اعمال کا بیان ہے جی وصف نمبر ایک اہل کتاب کے اعتقاد کے بعد ان کے اعمال کا بیان اور اوصاف کا بیان وصف نمبر ایک بس سبب اس کے کہ استقامت اختیار کی انہوں نے صابر عمر استقامت اختیار کی نمبر ایک وہ یاد راؤن وس نمبر دو اور دفع کرتے ہیں ساتھ نیکی کے برائی کو برائی سے مراد ہے کوئی آدمی ان کو ایزا دے چاہے زبانی طور پہ ایزا دے یا فعلی طور پہ ایزا دے تو حوصلہ کرتے ہیں اور دفع کرتے ہیں ساتھ حوصلے کے کس کو جی برائی کو کوئی برائی سے پیش آئے بد زبانی کرے یا برائی فیلی ہو بمار رکھنا ہوں یہ واسطے نمبر کتنی جی تین اور اس چیز سے کہ رزق دیا ہم خرچ کرتے ہیں ویزا سام وس نمبر چار اور جب سنتے ہیں لغو بات کو تو اعراض کر جاتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں لنا اما ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں ان کو کہتے ہیں وہ جو لغویات بکتے ہیں سلام علیکم تمہارے اوپر سلام ہو یہ کون سا سلام ہے سلام متارکت لا جاہلین ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے ان نہ تسلی خاتم الانبیاء اے میرے محبوب آپ سمجھاتے رہے ان کو لیکن پہلے کفار کا انعد تھا نا یہ تو درمیان میں اہل کتاب کی بات ہے نا پہلے کس کا انعد تھا آپ کفار کیا کہتے تھے کہ قرآن یک بارگی کیوں نہ اترا ضد میں اناد میں آئے تو فرمایا اے میرے ماں آپ سمجھاتے رہیں ان کو باقی انادی لوگ اگر ضد کے اوپر رہیں ہدایت قبول نہ کریں تو ہدایت تیرے اختیار میں نہیں کس کے اختیار میں ہے میرے اللہ نے خود فرمایا تسلی خاتم الانبیاء بے شک تو نہیں ہدایت دے سکتا اس کو جس کے ساتھ محبت رکھے لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ عالم ہو اور وہ خوب جاننے والا ہے راہ پانے والوں کو میرے محترم مشہور یہ ہے کہ یہ آیت ان نقلات آدی کن کے بارے میں نازل ہوئی ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی آپ نے بڑی کوشش کی لیکن انہوں نے ہدایت نہ پائی ویسے ابو طالب حضور کے اوپر اپنی جان قربان کر دیتا تھا آپ کی حمایت کرتا رہا دشمنوں سے مدافعت کرتا رہا لیکن بہرحال کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوا اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں تحقیق کرتے ہوئے کہہ سکتے ہو کہ ابو طالب کی موت کفر پہ آئی لیکن نہ اس کو گالی دو نہ ہر وقت اس کو کافر کافر کہو اس کی حال کرو بات ہی سمجھ اب میں عبارت پڑھتا ہوں روح المانی کی ول آیا تو وین فی ابھی طالب لاکن لا یم بغی سب ہو اس کو گالی نہ دو و وہ فی ہے بے فضول کیوں والے اجل عین الف عین تكرام ایک آنکھ کی خاطر ہزار آنکھ کا احترام کیا جاتا ہے کس کی خاطر معبود خدا کی خاطر حضور کی آخر خدمت کرتا تھا مدافعت کرتا تھا دشمن سے بچاتا تھا ساری قوم کو اکٹھا کر لیا تھا بنو ہاشم کو کہ حضور کے معاون بنے رہو کردار اس کے اچھے تھے ایمان نصیب نہیں ہوا تو کہو نہیں کچھ نہ کہو اس کو ان نتا خدا یہ معنی نمبر دو پہلا معنی کیا تھا جی کافر کہتے تھے کہ کتاب بار بارگی اترے قرآن پاک تب مانے ہم دوسرا معنی ان کا یہ تھا کہ اگر ہم حضور کی اتباع کرتے ہیں تو یہ کافر ہیں سارا عرب کن کا ہے کافروں کا ہے ہمیں اچک لیں گے کیا اے جیسے بڑا پرندہ چھوٹے کو اچک لیتا ہے ایسے اونچک لیں گے قتل کر دیں گے ہمیں تباہ کر دیں گے ڈر لگتا ہے اس لیے ہم ہدایت کی اتباع نہیں کرتے تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ حرم امن والا ہے حرم کیا ہے امن والا ہے میں نے تم کو امن کی جگہ میں مقام دیا ہے ٹھکانہ دیا ہے ڈرو نہیں ویسے حرم کے اندر کوئی قتل نہیں کرتا تھا کافر بھی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے انتظار کرتے تھے کہ باہر نکلے اور پھر قتل کریں معنی نمبر دو اور کہنے لگے اگر اتباع کریں ہم ہدایت کی تیرے ساتھ تو اچک لیے جائیں اپنی زمین سے قتل کیے جائیں نمک اللہ رف مانے وہ معنی دوم تھا اس معنی کو دور کیا گیا رف مانے کیا نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو حرم کے اندر جو امن والا ہے اور صرف ٹھکانہ نہیں دیا بلکہ ان کی غذا کا انتظام کیا ہے وہ پھل لاتے ہیں یا نہیں چاروں طرف سے پھل لاتے ہیں مزے کرتے ہیں کھاتے ہیں کھینچے جاتے ہیں اس کی طرف پھل ہر چیز کے یہ رزق ہوتا ہے ہماری طرف سے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آگے مانے نمبر تین تیسری رکاوٹ ان کو ایمان سے یہ تھی کہ یہ اپنی خوش عیشی پہ نازاں ہیں تیسرا ماں نے کیا تھا کہ اپنی خوش عیشی پہ نازاں ہیں تجارت چل رہی ہے سمجھے جی عیش کر رہے ہیں امن میں ہیں اب کہتے ہیں کہ اگر ایمان لائیں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں کیا بنے گا وہ آج کا لوگ نہیں کہتے کہ ملا کے پیچھے لگو گے تو بھوک بھرو گے وہ کہتے ہیں یا نہیں یہ اپنی خوش عیشی پہ نازاں ہیں اس لیے ایمان نہیں لاتے پھر فرمایا جو لوگ پہلے خوش آئش تھے انہوں نے نہ مانا تو تباہ ہوئے یا نہیں تباہ ہوئے تو خوش ایسی کیا چیز ہے کہ تمہارے لیے رکاوٹ بنے یہ کیا ہے جی کم آلکنا تیسرا معنی کا ارتفا رف معنی سوم یہی لاز کو آسان رف معنی سوم تیسرے معنی کو رجب اور بہت سی بستیوں کا ہم نے ہلاک کر دیا کہ بات رت معیشتہ جو اکڑ گئی تھیں اپنی گزران میں معیشت سے پہلے فی مقدر ہے اور بہت سی بستیوں کا ہم نے ہلاک کیا جو اکڑ گئی تھیں اپنی معیشت کے اندر تل کا مساکن ہم دیکھ لو یہ ان کے ٹھکانے ہیں جو نہیں آباد ہوئے ان کے بعد مگر تھوڑی دیر بھئی قوم عاد قوم سمود قوم لوت کی بستیاں وہ آباد ہوئیں نہیں تھوڑی دیر کا مانا کہ مسافر گئے وہاں تھوڑی دیر ٹھہر گئے ورنہ وہ در سے عبرت بنے ہوئے ہیں وہ مقام آباد نہیں ہوئے جو نہیں آباد ہوئے ان کے بعد مگر تھوڑی دیر کے لیے پناہ نار وارثین اور ہم ہی وارث ہیں وہ ہلاک ہو جاتے وارث ہم ہیں کان ربو کا موہل کل مان چہارم چوتھا معنی تھا اس کو دور کیا گیا رف مان چہارم چوتھا معنی ان کا یہ تھا کہ یار ہم تو مدعا سے کفر کر رہے ہیں مدعا سے کیا کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں تو ہمیں پہلے سے عذاب دے دیتا تو اس کا جواب یہ ہے اللہ عذاب دے سکتے ہیں تمہارے کفر پہ لیکن اللہ تعالیٰ پہلے متنوع فرماتے ہیں اب رسول کے ذریعے کیا کر دیا متنبع تقزیب کرو گے تو عذاب آئے گا پہلی اقوام کا بھی آپ مطالعہ دیکھیں نا قوم نو قوم آت قوم سمود کفر تو وہ بھی کرتے تھے لیکن تقزیب بعد میں کی انبیاء کی جب تقزیب کی تو پھر عذاب آیا تو پہلے ان کے اندر بھی تھا سینکڑ سا رف مانے چہارم اور نئی رب تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو اول بار کے اندر ابتدا کے اندر یہاں تک کہ بھیجتا ہے ان کے صدر مقام میں ام ہا کا کیا مانا وہ ان بستیوں کی ماں تو کیا ہوا صدر مقام جیسے کراچی کے ارد گرد جو چھوٹی بستی شہر ہیں یا ان کی کیا ہے ماں ہے نا اچھا جہاں تک کہ بھیجتا ہے اس کے صدر مقام کے اندر رسول پڑھتا ہے ان کے اوپر ہماری ایتے ہما کنہ محلت القرا اور نہیں ہم ہلاک کرتے بستیوں کو مگر اس حال کے اندر اس کے رہنے والے کیا بن جائیں ظالم بن جائیں تقزیب کرے تب وہ ماؤتی تم شاعر رف مان پنجم رف مان پنجم پانچواں معنی ان کا یہ تھا کہ یار تم آخرت آخرت کرتے ہو کہ مان لو تو کیا آئے گی آخرت آئے گی ٹھیک ہے نا ہمیں کیا پتہ آخرت آتی ہے یا نہیں آتی یہ دنیا مرغوب ہے دنیا کیا ہے اور یہ نقد سودا ہے کیا اور آخرت کیا ہے ادھار نہیں وہ آخرت کیا ہے ادھار ہے آخرت ادھار ہے یہ دنیا ہے نقد ہے نقد کے بیٹھے ہوئے ادھار کون ہاں؟, ہاں جیسے کوئی آدمی کہتا ہے نقد ملے جو ہاں نقد ملے جو سودا وعدہ پہ دل لگائے کون نقد ملے جو مدعا وعدہ پہ دل لگائے کون سمجھے ہمیں مدعا کیا مل رہا ہے نقد مل رہا ہے وعدے اوتی تم منشین کو مان پنجم اور جو کچھ دیے گئے ہو نا کسی چیز سے میاں یہ اسباب ہے دنیاوی زندگی کا یہ نقد مقد میں دھوکے میں نہ ہو یہ چند روزہ بہار ہے اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ کے ہاں ہے یہ ترغیب الاخرت وہ کیا ہے جی بہتر بھی ہے دیر پا بھی ہے بہتر بھی ہے اور کیا ہے ہاں تو تم نقد کے اوپر خوش ہو یہ تو ظاہر ہونے والی چیز ہے اللہ کے ہاں چیز ہے بہتر اور دیر پا ہے جیسے میں تمہیں شعر سناتا ہوں نا ایران بنائے تھے ہاں فنا سوئے بکا راغ بشو دل ربا یہ فنا کو چھوڑو کہاں جاؤ بقا کی طرف نگاہ رکھو از فنا سوئے بکا راغ بشو اے دل خال کے و سما ہم در فنا ہم در فنا سب چیز فانی ہے وہاں ہم نے جا کے بڑے بڑے قلعے دیکھے ہاں، جہاں بڑے بڑے بادشاہ رہتے تھے سمجھے جی کب ویران پڑے ہوئے کہاں پہنچ گئے جی جو کچھ اللہ کے ہیں بہتر ہے اور کیا ہے دیر پاچا نہیں سمجھتے تم آفم حسنا اچھا جی یہ تفاوت تھا یہ کیا تھا جی دنیاوی زندگی کا اور اخروی زندگی کا کیا تھا تھا تفاوت اب اس تفاوت کی مزید تفصیل ہے اس تفاوت کی کیا جی مزید تفصیل ہے مومنین اور مشرقین کے تفاوت انجام کا بیان پہلے دنیا اور آخرت کا تفاوت بیان تھا اب مومنین اور مشرقین کے تفاوت انجام کا بیان کہ اس کے انجام میں بھی فرق ہے کیا وہ شخص کے وعدہ دیا ہم نے اس کو وعدہ اچھا وہ ملنے والا ہے اس کو وہ کون ہے کون ہے جی وہ مومن اچھا وعدہ اس کو ہے مثل اس کے ہوگا کہ اسباب دیا ہم نے اس کو نفع دیا اس کو نفع دنیاوی زندگی کا پھر وہ دن کی آمد کے گرفتاروں سے ہوگا محضرین منا گرفتاروں یوم ہم کب گرفتار ہوگا بتا دیا وہ دن تخویف اخروی جس دن کے پکارے گا اللہ ان کو بس فرمائے گا کہاں ہے وہ میرے شرکا پہلے ایک دفعہ پڑھ چکے ہو کہ اللہ کے شرکا سے مراد کون تھے نیک لیکن ادھر بد ہیں شرکا کے نیچے لکھو جی شیاتین اور گمراہ سردار شیاطین اور گمراہ سردار سرداروں کو خدا کا شریک بناتے ہیں نا اللہ کے مقابلے میں ان کا کہا مانتے ہیں پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہاں ہے میرے شرکا وہ جن کو گمان کرتے تھے تم شرکا کال اللہ زینہ متبوئین کا جواب جن کو شرکا بنایا تھا نا سرداروں کو شیاطین کو وہ جواب دیں گے متبوئین وہی ہے نا آبین یہی ہوئے ان کے چیلے پاس کہیں کال اللہ زین حقہ متبوئین کا جواب کہیں گے وہ لوگ کہ ثابت ہو چکی ہوگی ان کے اوبر بات عذاب کی متبوئین اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں کہ اغوائے نا ہم یا ہم مقدر ہے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو یہ کون کہیں گے شیطان بھی کہیں گے گمراہ سردار بھی کہیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا کیونکہ قانون ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے واہ گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو جیسا کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے تبرا نائل ہے اب ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تیری طرف کہ نہ تھے خاص ہماری پوجا کرتے خاص کا کیا مانا کہ صرف ہماری پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ یہ ساتھ ساتھ ہوا پرست بھی تھے کیا تھے وہ اپنی خواہش کی پوجا بھی کرتے تھے جس طرح ہماری پوجا کرتے تھے اسی طرح ہوا پرست بھی تھے اچھا جی وکیل تحدید مشرقین پھر کہا جائے گا مشرقین کو او پکارو پکاروے اپنے شرکا کو تم کہتے تھے کہ ہماری مدد کریں گے آخرت میں بس پکاریں گے ان کو تو جواب دیں گے وہ بےمان وہ بھی دو میں پڑے ہوں گے ایک کونے میں یہ ایک کونے میں پس نہ جواب دیں گے ان کو اور سب دیکھیں گے عذاب کو اور پھر تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ ہدایت پہ ہوتے لو کانو آ لو ان کانو یا تدوں و یوم یونادیم اور جس دن پکارے گا اللہ ان کو توبیخن یہ پکار ہی ہوگا پھر کہے گا کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو تو کوئی جواب بند نہیں آئے گا اللہ جو سوال کریں گے نا کہ میں نے رسول بھیجے تھے ان کو تم نے کیا جواب دیا تھا تو ان سے جواب بن آئے گا اندھا دھند ہو گئی خبریں کوئی سوچ نہیں پڑے گی مخبوط الحواس ہوں گے فعامیت علیہم الانباء بس اندھا دھند ہو جائیں گی ان کے اوپر خبریں کوئی ہوش ٹھکانے نہیں ہوگا کہ ہم کیا خبر دیں اللہ کو کیا بتلائیں اس دن فام سالون اور ایک دوسرے سے بھی پوچھ پاچھ نہیں کر سکیں گے نہ خود کو خبر ہوگی نہ ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ کر سکیں گے منتاب بشارت پر جس نے توبہ کی ایمان لا عمل کی اچھے امید ہے یہ کہ ہوں کامیاب ہونے والے ربوں کا یا شاہ و یختار مذمت شرک کے بعد توحید کا بیان اور دلائل اقلیہ کا سلسلہ مذمت شرک کے بعد توحید کا بیان اور دلائل اقلیہ کا سلسلہ دلیل اکڑی نمبر ایک میرے عزیز اب کچھ آسان ہے اور رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جس حکم کو چاہتا ہے جس مخلوق کو چاہے اس کو پیدا کرتا ہے پھر ان کے سمجھانے کے لیے جس حکم کو چاہے کیا پسند کرتا ہے کہ یہ حکم نازل کرنا ہے رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جس حکم کو پسند کرے اس کو نازل کرتا ہے ان کی ہدایت کے لیے ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی رب تیرا پیدا کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اور پھر ان میں سے پسند کرتا ہے جن کو پسند کرتا ہے جیسے انبیاء ہے مسلام ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب قریب ہیں تقریباً ان میں سے اللہ نے تین سو تیرہ رسولوں کا انتخاب کیا پھر تین سو تیرہ رسولوں میں سے پانچ العزم رسول ہیں ان کا انتخاب کیا نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ کیا ہو گئے لازم رسول پھر ان پانچ میں سے دو کا انتخاب کیا ابراہیم علیہ السلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان دو میں سے کس کا انتخاب کیا ایک کا انتخاب کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حافظ قیم نے اسی طرح لکھا ہے ہاں تو حضور کے برابر بھی ہو سکتا ہے یہ خبیص کا کہتا ہے مرزا جی منم مسیح زمان ہو منم منم کلیم زمان ہو سمجھے جی ہاں۔ کیسے ہے کیا ہاں۔ منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم محمد و احمد کے مجتبہ باشد یہ خبیص کہتا ہے موسا بھی میں کلیم اللہ عیسیٰ بھی میں محمد بھی میں منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم محمد و احمد کے مشتبہ باشد تو حضرت کے مقام کو بھی پا سکتا ہے میرا شعر ہے نہ دیکھا چش میں عالم نے محمد مو جیسا چشم عالم نہ دیکھا چشم عالم نے محمد مو جیسا نہ آیا ہے کوئی اب تک نہ آئے گا کبھی ایسا ہاں, ہاں۔ اور یہ الو کا کیا کہتے ہیں منم محمد احمد مرتبہ والا ساری زندگی گزری محمدی بیگم کے عشق میں کس کے عشق میں ایک عورت تھی محمدی بیگم عشا کا اس پہ عاشق ہو گیا کہتا تھا کہ اللہ نے عرش پہ میرا نکاح پڑا ہے اور اس کو ساری زندگی نہ ملی یہ ٹٹا ساری زندگی نہ ملی <laughs> پھر اس کے بیٹے سے پوچھا گیا بشیر الدین محمود سے وہ تیرے باپ کو تو محمدی بیگم نہ ملی وہ کہنے لگا ان کا مطلب یہ تھا کہ میرے خاندان میں کسی کو ملے گی لیکن بشیر الدین کو بھی نہ ملی ہاں یہ بھی اس کیش کے اندر مجھ کو ٹٹا ملا ہاں کسی کو نہ ملوا جادی دبوا تھا یہ حقیقت ہے ایک ڈاکٹر تھا مرزائی وہ کہنے لگا کہ میں ربوے کے اندر گیا ڈاکٹری کرنے کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے میں مرزئی تھا لیکن وہاں جا کے جب دیکھا نا حشار میں توبہ کر کے آیا کہ مذہب ہے بدماشی ہے زنا ہی زنا زنا ہی زنا یعنی خود مرزا غلام مت قادیانی کی پوتیاں پڑ پوتیوں کے اندر زنا تھا وہ ابھی کنجری عورتیں تھیں شریف عورتیں نہیں تھیں وہ خود ڈاکٹر کا بیان ہے باقاعدہ اس نے دیا کتابوں کے اندر چھپا ہے یہ مذہب ہے اچھا کھانا اچھا جی ما کان الحم الخیارہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان میں سے جس کو چاہتے ہیں نہیں واسطے ان مشرقین کے اختیار ان کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا پاک ہے اللہ بلند ہے ان کے شرک کرنے سے وربو کا یا یہ دلیل اکری نمبر کتنی ہے جی اور رب تیرا جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں یہ حسر علم الغیب فی ذات اللہ واہ اللہ ثمرۂ دلائل میرے عزیز یہ ثمرۂ دلائل بھی ہے اور کتنی امر آ گئے تھے وہ پانچ آ گئے تھے یہ امر ششوں میں چھٹا امر ہے آپ جی خواب غفلت میں بیٹھے ہو چھ عمر تھے متفرہ علیہ اور اس کے بعد اور چھ آئیں گے متفر بات ہی سمجھ یہ چھٹا ہے متفرہ علیہ میں سے ہے دلائل وہی اللہ ہے نہیں کوئی بابود مگر وہی خاص اس کے لیے تعریف ہے دنیا میں آخرت میں اور اس کے حکم چلتے ہیں اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے کل آ رہا ہے تم کے لیے اطرافی نمبر کتنی تین فرما دی خبر دو اگر کر دے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ تک رات رات ہی کون ہے معبود سوائے اللہ کے جو لائے تمہارے پاس روشنی کا نہیں سنتے تم تم آ رہا ہے دلیل نمبر کتنی خبر دو تم اگر کر دے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن ہی دن ہمیشہ دن کیا تک کون ہے معبود سوائے اللہ کے لائے تمہارے پاس رات جو سکون کرو اس کے اندر کیا پس نہیں دیکھتے تم تو میرے رحمت ہی در یہ لکڑی نمبر کتنی جی پان اور اپنی رحمت سے کیا واسطے تمہارے رات کو اور دن کو نہ ہمیشہ دن نہ ہمیشہ رات رات سکون کے لیے بنائی دن کے گرا معاش کے لیے بنایا تاکہ سکون کرو رات میں اور تاکہ طلب کرو اس کا فضل دن میں اور تاکہ تم شکر کرو جو میونادی تخویف و خروی اور جس دن پکارے گا ان کو کہے گا کہاں ہے وہ میرے شرکا جن کو تم گمان کرتے تھے شرکا تز تاز ہے نا اس کے بعد دو مفول مقدر ہیں کتنی تاز امون ہوم شرکا و نذانہ کل امت شہیدہ اور قیامت کے دن نکالیں گے ہر امت سے ایک ایک گواہ ہر امت کا گواہ کون ہوگا اس امت کا نبی پس کہیں گے لاؤ اپنی دلیل ہم گواہ پیش کریں گے مشرقین کو کہوں گے تم دلیل لاؤ فال پر جان لیں گے کہ سچی بات اللہ کی ہے اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جن کو گھڑتے تھے سب ختم ہو جائیں گی کہتے تھے نا ہمارے پیر فقیر بچا لیں گے ہاں شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shahideislam.com